یہ ناز شریف کے اشعار میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے مدینہ منورہ کے ایک عالم حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی دامد و مثبت حیات تھے اور رحمت اللہ علیہ چکے ان کی فرمائش پر یہ اشعار لکھے گئے جنہوں نے مدینہ منورہ سے یہ مصرع لکھ کر بھیجا تھا ان کی فرمائش پر یہ اشعار کہے گئے جنہوں نے مدینہ منورہ سے مصرع لکھ کر بھیجا تھا جوار محمد میں رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر مدینے رہتے ہیں ہم زمین پر مدینے رہتے ہیں ہم فلک پر مگر نام مگر ناز کرتے ہم زمین پر ہم پلک پر مگر ناز مدینہ شریف کا شرف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے علیہ السلاط والسلام کے سستے میں مدینہ شریف کو یہ شرف عطا کرنایا کہ جو شخص وہاں انتقال کر جائے گا یوم حشر اس کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا مدینہ شریف والوں کو اس کے بعد مکہ شریف والوں کو اور اس کے بعد طائف والوں کو اور جو مدینہ شریف میں انتقال کرے گا ان شاء اللہ تعالی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور آپ انداز سنتے ہی کہتے ہیں ہمارے رہنے والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس جگہ حضور عبدال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد اثر رکھا ہوا ہے وہ جگہ عرش و کرسی سے لوح و قلم سے اور تمام زمین و آسمان اور مخلوقات سے اب تک زمین پر مدینے رہتے ہیں ہم پلک پر مگر نا کرتے ہیں پوچھو کہ کیا ہے ہے ہمارا ہمارا شرف شرف نہ پوچھو کہ کیا جوار محمد نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرط جوار محمد جوار محمد کرم ہے دست کرم ہے مالک کا ہے دوست دست مدی

مدینے کی نسبت مدین بگل مدینس بگل مغ بگل نہ

زمین پر زمیںل ندی ہیں ہم پلنگ ندی میں مدینے میں میں مرنا مقدر مدین قر اداسے کرتے خدا مر نام پتر سے یہ نکلتے ہیں ہم یہ

شفاعت محمد کی بھی وہ شاندی رات دن یہ کرتے ہم رات دن یہ کرتے ہیں ہم شفاعت محمد کی بھی وہ سکارو ہمار دن یہ کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ہم سال

نہ بھولوش نکلے نہ بھولو سے مدین پسند پتہ سا کنہ متی نام جتنا بولو نہ لوگ یہ کرتے ہیں سمی پر مدینے

ج مدین سے گو رو مدین اپنا رکھا ہے یہی یہی مطلوب یہی مقصود ہے کہ انسان جی جان سے اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا رہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک یعنی سنت پر ہر وقت جان دینے پر تیار ہے اے قدر میرے پل

مگر بدہ بدلے ہم معارف ربانی میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ بھی یونین نوم العالمی عبادتوں کی شرح یعنی عالم کا سونا بھی عبادت ہے والا ارشاد فرماتے ہیں کہ بات پر بات یاد آتی ہے اب دو باتیں اور یاد آ گئیں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی اپنے درس حدیث میں فرماتے تھے کہ عالم کی نیند بھی عبادت ہے وہ سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے یعنی بعض لوگ اپنے آپ کو علماء سے موازنہ کرتے ہیں اپنا علماء کا اور بعض لوگ کچھ وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ عالم تو بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن کمرے میں پنکھے چل رہے ہیں اور جو ہے آرام سے بیٹھے ہیں اور ہم جو بعض بعض ایسے لوگ جو دین کی محنت کر رہے تھے ان کو یہ کو تکبر پیدا ہو گیا کہ ہم تو اللہ کے راستے میں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں اور چلے لگا رہے ہیں اور دھول مٹی سے ہمارے پیر اٹے ہوئے ہیں اور <clears throat> جو ہے کئی کئی روز ہو گئے گھروں کو واپس ہوئے کی محنت ہم کر رہے ہیں اور تاجر گزاری بھی ہو رہی ہے تو جو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں جبکہ حضرت نے فرمایا کہ عالم ایک عوام جو ہے عالم کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے اور فرمایا کہ ایک عالم ہزاروں صوفی بنا سکتا ہے لیکن ایک سو ایک ہزار صوفی مل کے ایک عالم بھی نہیں بنا سکتے یہ ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو ایسی حمامت اور جہالت کی باتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور علماء کا ادب بھی ہم کو نصیب فرمائے ہے شاہ فرماتے ہیں کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے اس کی دلیل کیا ہے کوئی حصہ دلیل بتاؤ جو مشاہدے میں ہو تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کارپینٹر ہندوستان کی زبان میں اس کو بڑائی کہتے ہیں جو دروازہ کھڑکی بناتا ہے اگر اس کا رندا یعنی جس سے لکڑی کو کھینچ چھینتے ہیں اگر اس کا رندہ جس سے لکڑی گھستا ہے کون ہو جائے تو جتنی دیر تک وہ اس کو تیز کرنے کے لیے پتھر پر رگڑے گا اتنی دیر کی مزدوری دیتے ہو یا نہیں اگر کوئی کہ بھائی تم نے اتنی دیر تک ہمارا کام نہیں کیا تو بڑا ہی کیا کہے گا کہ صاحب کام تو آپ کا نہیں کیا لیکن آپ ہی کے کام سے میرا اوزار قصہ ہے لہذا اس کی مزدوری آپ کو دینی پڑے گی مولانا گنگوئی نے فرمایا کہ جب عالم کتب بینی یعنی پڑھانے سے تدریس سے یا تقریر و بیان سے تھک کر سو رہا ہو تو چونکہ اللہ ہی کے سرکاری کام میں اس کا دماغ تھکا ہے لہذا اس کا سونا بھی عبادت ہے اس کی مزدوری اسے اللہ سے ملے گی یہ علوم ہمارے باپ دادا کے ہیں جو سماعی ہیں یعنی کانوں سے سن کر حاصل ہوئے کتابوں میں مشکل سے پڑھو گے دوستو یہ باتیں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے چھینک پر الحمدللہ کہنے کی حکمت اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا مصنون ہے تو اس میں کیا راز ہے جب کسی مومن کو چھینک آئے تو اس پر وہ چھینکنے والا الحمد للہ کہے اور جو جس نے یہ سن لیا الحمد للہ اس چھینکنے والے کا تو سننے والے کے لیے یہ رحم اللہ کہنا واجب ہے یہ رحم اللہ نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا اور اس کے جواب میں چھینکنے والا پھر یہ جواب ہے یہی کو یاحدی کا یہ اس لیے رکالا فرمایا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ للہ کیسا ہے تو اس میں کیا راز ہے تمام محدثین نے لکھا ہے کہ چھینک آنے سے دماغ کے بخارات اور بھاپ اور وزن ناک سے نکل جاتا ہے اور دماغ ہلکا ہو جاتا ہے یہ اس کا شکریہ ہے لیکن مولانا گنگوئی نے فرمایا کہ میرے قلب میں اللہ تعالی نے ایک اور چیز عطا فرمائی ہے کہ چھینک کے وقت چہرہ بگڑ جاتا ہے جس وقت چھینکنے کے لیے منہ پھیلاتا ہے اس وقت اس کی شکل اتنی ڈراؤنی ہو جاتی ہے کہ اگر وہی شکل برقرار رہے تو بیوی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا گھر میں نہیں گھس سکتا وہ ڈنڈا لے کر دوڑائے گی کہ کوئی جنات آ گیا لہٰذا یہ الحمدللہ کہنا اس کا شکر ہے کہ چھینکنے کے وقت میری شکل جو بگڑ گئی تھی آپ کے کرم سے وہ پھر اپنی جگہ درست ہو گئی یہ درستی ہے چہرے کا شکریہ ہے آپ بتلائیے کبھی سنا آپ نے یہ یہ باتیں کتابوں میں نہیں پاؤ گے یہ ہمارے اکابر کے علوم ہیں جو سینا ب سینا چلے آ رہے ہیں درو شریف سے پہلے استغفار پڑھنے کا راز ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابراہ صاحب موجود تھے مصر کے علماء اور غیر عرب کے علماء بھی تھے وہاں ایک سوال چلا کہ صاحب پہلے ہم استغفار پڑھیں یا پہلے ضرور شریف پڑھیں اس میں کیا ترتیب رکھیں چونکہ ہمارے شہر سب سے بڑے تھے لہذا مولانا یوسف بن موری رحمۃ اللہ علیہ اور سب نے میرے شہر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب سے کہا کہ حضرت آپ بیان کیجیے آپ ہم سب میں بڑے ہیں اور حکیم الامت کے خلیفہ ہیں تو حضرت نے جواب دیا کہ اس کا جواب میں وہی دے رہا ہوں جو حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا جب ان سے کسی نے ایسا ہی سوال کیا تھا تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ تم کپڑا پہلے دھوتے ہو یا عطر پہلے لگاتے ہو یعنی گندا کپڑا پہلے دھو گے یا عطر پہلے لگاؤ گے تو اس نے کہا کہ پہلے کپڑا دھوئیں گے تو فرمایا کہ اسی طرح پہلے استفار کر کے اپنی روح کو دھو لو پھر ضرور شریف کا عطر لگاؤ قبولیت دعا کا ایک خاص عمل اسی طرح میرے شیخ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص عمل نقل فرمایا کہ کبھی دریا یا تالاب میں نہانے کا موقع ہو تو اتنے پانی تک جاؤ جہاں ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو جسم کے سب کپڑے کنارے پر رکھ دو اگر کوئی شاگرد کنارے پر ہو تو اس کو پکڑا دو پانی اتنا ہو کہ تمہارا سطح چھپ جائے تو یہ پانی کا لباس ہو گیا اب تھوڑا سا پانی پی لو یہ پانی کی غذا ہو گئی حدیث شریف میں ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام غذا ہوگی جس کا کپڑا حرام ہوگا کتنا ہی گڑ گڑائے اس کی دعا قبول نہیں ہوگا اب دونوں موانع دور ہو گئے پیٹ میں بارش کا پانی کا جو بارش کا پانی جو آسمان سے اللہ نے برسایا اور لباس بھی پانی کا جو آسمانی ہے یعنی پیٹ میں آسمانی پانی کی حلال غذا ہے اور جسم پر آسمانی لباس ہے اب جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی چنانچہ میرے شہر نے بھی اس پر عمل کر کے دکھا دیا پور پور کے قریب ایک ندی تھی جس میں اتنا ہی پانی تھا بس حضرت مجھے لے گئے اور حضرت کئی طرح کئی طرح سے تیرتے تھے لیٹے لیٹے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے بھی تیرتے تھے چار پانچ قسم کا تیرنا جانتے تھے اور دس سال تلوار اور لاٹھی چلانا سیکھی تھی جہاد کے لیے تو حضرت جب پانی کے اندر اتنے اندر پہنچ گئے تو لنگی اتار کر مجھے پکڑا دی میں باہر کھڑا تھا پھر حضرت نے غوطہ لگایا وضو کیا غسل کیا اور تھوڑا سا پانی پیا اس کے بعد دیر تک دعا مانگی پھر مجھے بتایا کہ آج میں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ استعمال کیا یہ باتیں یاد نہیں آتی بس آج یاد آ گئی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے نہ میں سوچتا ہوں میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ان باتوں کو سنانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا نہ میرے ذہن میں یہ علوم اس وقت مستحضر تھے لیکن اللہ سے اتنی دعا ضرور کرتا ہوں کہ اے خدا آپ کے بندوں کے لیے جو مفید مضمون ہو وہ میری زبان سے بیان کرا بائیں جانب تکیا رکھنے کی سنت میں بائیں طرف تکیا اس لیے رکھتا ہوں حضرت شاہ فرماتے ہیں میں بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف میں بائیں طرف تکیا اس لیے رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ معذرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ نے میری خانقاہ میں دو گھنٹے بیان کیا اور یہ واقعہ پانچ چھ سال پہلے کا ہے اب سے تو کافی برس پہلے کا ہے جب حضرت سفر کیا کرتے تھے تو میں نے حضرت کے دائیں طرف تکیا رکھا تو فرمایا کہ نہیں بائیں طرف تکیا رکھنا مصنون ہے میں نے سوچا کہ یا اللہ اس میں کیا راز ہے کبھی راز اللہ میاں سے پوچھنے پڑتے ہیں تو دل میں خیال آیا کہ بائیں طرف دل ہے اور یہ تکیا ہمارے قالب کے ساتھ ساتھ ہمارے قلب کا بھی سہارا ہوگا اگر دائیں طرف رکھیں تو صرف جسم کو سہارا ملے گا دل کو نہیں ملے گا لہذا سنت کا راز معلوم ہو مذہب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سنت و برآمد کی توفیق نصیب فرمائے جمعے کے دن جو میں عرض کرتا رہتا ہوں تو میں سورہ کاف کے بھی جیسا کہ حدیث پاک میں اس کی فضیت وارد ہے لیکن جن لوگ وہ عرض کرتا رہتا ہوں لیکن جو لوگ اپنے معمولات پورے کر رہے ہیں اور ان کے دماغ کو تھکن ہو جاتی ہو تحمل نہ ہوتا ہو تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے اس کا پڑھنا ہاں فضیلت کی چیز ہے جس کو تحمل ہو اپنے شہر سے پوچھ لے اور اس کو پڑھ لیا کرے لیکن جس کو تحمل نہ ہو وہ وہ, وہ اس کو بھی ملتوی رکھے اس سے یہ فضیلت کے لیے بتا دیتے ہیں اور دل میں نیت رکھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کا معاملہ فرما دیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ